حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کی لوگوں نے مبارکباد کے طور پر کہا برفا تمہاری آپس میں موافقت ہو بیٹے نصیب ہوں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اس طرح نہ کہو بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح کہو اللہم بارک لہم بارک علیہم یا اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھ